نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑی تعداد کے علاوہ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے اور اگر وہ لوگ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا اس آیت کا تعلق بھی گزشتہ آیتوں سے ہے نفاق سے طائب ہو کر اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرنے کی نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ سختی کرتے اور انہیں حکم دیتے کہ تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنا گھر بار چھوڑ کر باہر چلے جاؤ تو بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے اور اکثر لوگوں کا کفر و عناد کھل کر سامنے آ جاتا لیکن ہم نے اپنے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور آسان احکام جاری کیے اس احسان و نرمی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان احکام کو پورے اخلاص کے ساتھ قبول کرتے اور سرکشی چھوڑ دیتے